بدل خطيب بدل بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کی عبارت محنت ہمیں آپ کو دے رکھی ہے اور اس اتنے فساد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کام میں ہمیں آپ کو لگائے رکھا ہے اللہ کا بہت بڑا کرم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے حالات تو ایسے ہیں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی فکر کرنے کو راضی نہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کے حال کو پوچھنے کے لیے راضی نہیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس دین کی محنت کے ذریعے سے ہمیں آپ کو ساری انسانیت کی فکر کا فرما دیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا احسان ہے اس کام کے ذریعے سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا پورا دین حقیقت کے ساتھ مسلمانوں میں مردوں میں عورتوں میں اللہ کا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو محنت کے ذریعے سے یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ اس وقت وجود میں آئے گا جب اس لائن کی فکر اور اس کے ساتھ ہاتھ پیر مارنا اور محنت کرنا اللہ کی سنت یہ ہے کہ محنت کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وجود دیتا ہے وہ آدمی کی محنت کو ہماری محنت کو بطور سبق استعمال کرتا ہے ورنہ وہ ہماری محنتوں کا محتاج نہیں ہے ہماری شرط سیرت کا محتاج نہیں ہے اس لیے اب السلام السلام کو اس کا مقرر کیا کرام السلام چلے پھرے محنت کی حالات جھیلے برداشت کیا اللہ تعالیٰ نے اخیر میں جا کر ان کو نتیجہ ہے یہ اللہ کی سنت ہے محنت محنت میں ہماری طرف سے کمی نہ ہو سمجھانے میں ہماری طرف سے کمی نہ ہو لوگوں کے پاس جانے میں ہماری طرف سے کمی ہو یہ ہماری محنت میں جو دوسرا روپ ہے مقامی کام یہ آدمی پچھلے چار مہینے میں پورا سال نہیں ہوتا ہے سال کا بیشتر وقت آدمی اپنے گھر پر ہوتا ہے اپنے گھر پر رہتے ہوئے آدمی اپنے اعمال کی پابندی دین کی پابندی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بندیوں کو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی یہ مقامی محنت کا ایک ڈھانچہ بہت خوبصورت اور آسان انداز میں دے رکھا ہے ایک دم آسان چیز ہے بشک دے کہ میں آپ اس کو اپنی طبیعتوں پر لوں جب کوئی کام آدمی اپنے من پر اپنے جی پر لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی سے اس کو آسان کر دیتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہم نے اپنی طبیعت پر لے لیا ہے تو آدمی کہیں بھی ہو کسی بھی ماحول میں رہے کسی بھی کنڈیشن میں وہ آدمی اپنی نماز کے لیے میرے دوستوں بھائی اس کے قدم مسجد طرف چلے شروع ہو جاتے ہیں نماز نماز کے ساتھ اس کی پابندی سے ہوتی ہے اندر کا ایک ایک ارادہ اندر کا ایک من بنا لے کہ نہیں مجھے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی مسجد اور جماعت کے ساتھ جڑ کر سارے مقامی آماد کی مجھے خود کو بھی پابندی کرنی ہے اور مجھے اپنے ساتھیوں کو بھی ترجیح کے راستے سے پابند بنانا ہے مقام کا دن ہو باہر کا دن ہو میرے بھائیوں اپنی محنت یہ تو یہ تو محنت سے ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمارے دلوں میں ایسے ساتھی ہیں الحمدللہ جو باہر کے دنوں میں چلے چار لگاتے ہیں وہ ایسی وہاں محنت کرتے ہیں کہ مقامی ساتھی وہاں اش اش کر کے رہ جاتے ہیں ایسی محنت کرتے ہیں کہ ان کے فون آتے ہیں آپ ایسی جماعتیں بھیجیں آپ ایسی جماعتیں بھیجیں اور وہی ساتھی جو صوبوں میں محنت کرنے کے بعد ملکوں میں محنت کرنے کے بعد اپنے مقام پر آ جاتے ہیں تو مقام پر میرے دوستوں بھائیوں جس انداز سے لگنا چاہیے محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہیں ہو پاتی ابھی ہم نے آپ نے کاروباری میں سنا اتنے عزائم سے وہ پورے نہیں ہوئے وجہ اس کی کیا ہے ہی کس نے ہمارے کس نے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے جو مقام کے اعتبار سے روز لگنا محنت کے اندر مصیبہ جماعت کو ساتھ جھوٹ کر ہمارا لگنا ہمارے ساتھیوں کو لگانا ہلکے کے ساتھیوں کو لگانا یہ جو چیز میرے دوستوں بھائی ہونی چاہیے ویسے ہمارے یہاں کاموں میں نہیں آ رہی اللہ کا شکر ہے برسوں کے مظاہرے کے بعد مشورہ ہے تعلیم ہے اور یہ پہلا درس ہے اس کی ساتھی پابندی کر رہے ہیں لیکن جس چیز کی عموماً ہمارے صوبوں میں جس کی کمی پائی جا رہی ہے وہ کمی یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں ڈھائی گھنٹے دینے والے بہت تھوڑے لوگ گڑی دیکھ کر ڈھائی گھنٹے دینے والے تھوڑے لوگ حالانکہ ہمارے بزرگ کو کہتے ہیں کہ بھائی ڈھائی گھنٹے کم سے کم ہے آٹھ گھنٹے تک ہے ایک تہائی جان مال کا مطالبہ ہر سال کے چار مہینے روز کے آٹھ گھنٹے ہیں جہاں لوگوں نے طبیعت پر لے لیا افواہی کے لیے کرنا آسان ہو گیا دو ہزار چھ میں میں سڈنی میں جمع کر ہم لوگ پہنچے ہاف کے اس میں تو حجر کی نماز سے لے کر بہت تک مسلسل ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ملاقاتوں میں محنت میں ادھر کی بھاگ دوڑ دو دن تین دن برابر اچھا پورے سفر میں ایسی بھاگ دوڑ نہیں ہوئی ایسی محنت ایسی فکریں مجھے بہت خوشی ہوئی ایک ساتھی تھا یاد آپ مجھے یاد اس سے پوچھا یاد رکھتے ہیں اشاء اللہ جماعت کا بہت ساتھ دیتے ہیں صبح سے لے کر دور تک آپ کے ساتھی مستقل طور پر ہمارے ساتھ ہیں اور محنت سے ملاقاتوں میں اچھا ہر مہمان جماعت کے ساتھ آپ ماشاء اللہ اس طرح محنت کرتے ہیں ذکر تھا صاحب یہ مہمان جماعت ہو یا نہ ہو یہ نظام ہمارا نہیں ہے ہماری یہ مسجد اور جماعت روزانہ آٹھ گھنٹے لیتی یہ دو ہزار چھ کی بات کر رہا میرے ساتھ میرے جماعت سے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا فرضی میں اس سے بات یہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ آٹھ گھنٹے ہم اپنی مسجد کو دیتے ہیں جماعت آئی تو نہ ہوئی تو ہم جماعت کے بغیر بھی ہماری ملاقاتوں کی جوڑیاں ہیں اور یہ ساری جوڑیاں ہمارے ایریے سے ہیں روزانہ ہم ملاقات ہوتے ہیں میں نے دیکھا سب سے زیادہ سلنے میں نمازی کی تعداد اس مسجد میں ہے ساتھ دینے والوں کے ساتھ بیانات میں جماعت کے بیانات کے اندر بیٹھنے والوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ اسی مسجد کے اندر ہے ہر ہر قسم کا مجمع ہے عرب بھی ہے ترکی بھی ہے گوسیاں کا مجمع بھی ہے ہمارے مجمع بھی ہے لیکن ان کی محنت کا روپ ہے کہ آج کل ہم لوگ سوران دے میں سنگاپور میں ایک مسجد نے دیکھا فجر سے لے کر دور تک کافی وقت ہے اچھا سب ٹیکسی ڈرائیور پوچھا میں نے ان سے کہ بھائی آپ لوگ یہ صبح تک ٹائم دیتے ہیں بولے ہماری ڈیلی سردی بھی ہے آٹھ گھنٹے ڈیلی سردی میں نے کہا تم کام دھندا بھی کرتے ہو نہیں کرتے وہاں تو گھنٹے کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے اس زمانے میں سنگاپور کے سولہ ڈالر ایک گھنٹے میں ملتے اس زمانے میں تو کہنے لگے ہم تو اپنی اپنی ٹیکسی ڈرائیور ہیں ہماری اپنی ترتیب روزانہ یہ ہے بجٹ سے لے کر دور میں ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں کے کے کھانا کھا اسی ٹیکسی میں اپنا کاروبار کرتے ہیں جہاں کے لوگ جہاں جہاں ملکوں میں ہمارے برسوں بعد کام کر نے ایک بات اپنے من پر لے لی کہ روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے جہاں طے کیا اللہ نے آتا ہے میرے بھائیوں ہمارے مجمے میں تو بہت بڑی ہے یہ تو ہمارے سامنے یہ تو ہمارے گجرات کا کریم بیٹھا ہے آپ کے آپ کے پیچھے آپ کے ضلعوں کے اندر بہت بڑا مجمع ہے جو میدانی مجمع ہے اگر یہ سب اس بات کو طے کریں کہ روزانہ ڈھائی گھنٹے اور ڈھائی گھنٹے میں کیا ہے کام اور پتی میں سمجھانا لوگوں کے گھروں پر جانا بیٹھنا سمجھانا ملاقاتیں تردید ہم اپنے طور سے وہاں اللہ کرواتے تھے سمجھانے میں کوئی کمی نہ ہو یہ ڈھائی گھنٹے میں یہی چیزیں ہیں کوئی مار بکھر کسی کے گھر میں نہیں ہے سمجھانا ہمارے بزرگوں میں صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں اپنی جوانی میں وقتاً تو وقتاً نظام الدین آیا کرتا ہوں اور اس زمانے میں کام بھی بات تھا ملک میں اور ہمارے یہاں دلی میں سب جگہ پر مساجد کے اندر اس پوجا کھانے میں جو لوٹے ہوتے تھے وہ زنجیروں سے باندھے جاتے تھے نظام الدین میں بھی زنجیر سے باندھے جاتے تھے اور ایک مرتبہ مولانا یسو سر اللہ علیہ فجر کی نماز کے بیان کے بعد مولانا چند نواسوں کو لے کر بیٹھے اور ان کو سمجھانے لگے بڑے میں بیٹھا تھا سائڈ پر تھوڑی دیر میں خالی چائے لے کر کب رکھا چائے کا کافی دیر بعد ہوتی رہی وہ خالی نے دیکھا چائے ٹھنڈی ہو گئی پھر گیا وہ چائے لے چائے گرم کرنے کے لیے پھر اس نے چائے گرم کی اور چائے گرم کر کے پھر واپس لا کر رکھا ان کو سمجھاتے رہے رہے رہنے کو اس نے کہا میں نے دیکھا آٹھ مرتبہ ہوا خالی گیا چاہے ٹھنڈی ہو گئے گرم کر کے واپس لایا پھر پھر ٹھنڈی ہو گئے پھر گرم کر کے لایا پھر واپس آٹھ مرتبہ ہوا مسجد میں کسی نے حضرت سے کہا حضرت آپ نے اس کو ڈیڑھ دو گھنٹے سے باندھ کے رکھا ہے آپ نے چھوڑیے موازن سدھر حصہ فرمایا میں نے ان کو اس لیے باندھا ہے تاکہ وہ استنجا خانے میں لوٹے نہ باندھنے پڑے وہ لوٹے نہ باندھنے پڑے اس لیے ان کو یہ باندھ کے رکھا ہے بات یہ ہے ہماری طرف سے سمجھانے میں کمی ہے ہمارا یہ مجمع اپنے مقام پر میرے دوستوں بھائی ڈھائی گھنٹے پابندی سے لے لیں تو یہ ڈھائی گھنٹے تو ماسٹر کی ہے دعوت کے سارے چھوٹے بڑے پورا کرنے کے تین دن کی جماعتیں سے کیوں کم بنتی ہے ہے محنت نہیں ہے مسورات کی عمارتیں کیوں کم کرنی ہے محنت نہیں ہے ڈھائی گھنٹے کے نام پر پندرہ بیس منٹ ایک فارمل روٹی کی ملاقاتیں سب جگہ ہوتی ہیں پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ اور اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا عموماً بڑے شہروں میں یہ ایشا باد ہے اب ایشا باد تھکا تھکایا مجمع جو ملاقات کرنے جا رہا ہے وہ بھی تھکا ہوا ہے جس کے آپ گھر جا رہے ہیں وہ بھی تھکا ہوا ہے مری مرائی ملاقاتیں ہوتی ہے فارمل ہوتی ہے بس جانتی ہوگی ملاقاتوں میں ہمارا محلے کا مجمع جس ٹائم پر فارغ ہوتا ہو یا جو جہاں ملتا ہو اس جگہ پر جا کر اس سے ملنا اس سے ملاقاتیں کرنا اور ان کو تیار کرنا میرے اس کو بھائیوں نماز کے لیے دعوت کے آماد کے لیے اپنی مسجد دعوت کا جو چھوٹا بڑا تقاضا ہے تین دن سلے کا اس اعتبار سے محنت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ شاء اللہ جماعتیں بن گئی خراب دیکھیں اپنے اپنے ضلعوں میں صحیح مساجد سے ماشاء اللہ کی جماعتیں قلعے کی جماعتیں تسلسل کے ساتھ بنتی ہیں آپ دیکھیں اس مزیبہ جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برابر متحرک ہوتے ہیں اس ان کی حرکت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ہر جمعے سے جمع جا رہے ہیں ہر مہینے سے قلعے کی جماعتیں جا رہے ہیں آپ ایوریج دیکھیں دس دس بارہ بارہ جماعتیں سال میں قلعے کی جماعتیں بنتی کیوں اس مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو ڈھائی گھنٹے کی محنت ماشاء اللہ اپنے وقت کو پاری کر کے محلے کے مسلمانوں پر گھروں میں بیٹھ کر ایک ایک آدمی کے پاس جا کر افام تفصیل کا پورا معاملہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے اور اسی ضلع میں بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں آس پاس کے اندر مسلمانوں کا محلہ ہے ایسی بڑی تعداد ہے لیکن یہ اس شہر سے محنت نہ ہونے کے نتیجے میں آپ دیکھیں وہاں مہینے ڈیڑھ مہینے میں ایک جماعت کی بنی سال میں ایک دو جماعت پیمنٹ کی بنی تین چار سال میں ایک آدھ مرتبہ یا کچھ افراد چار مہینے کے نکلتے ہیں محنت میرے دوستوں کی ہمارے ڈھائی گھنٹے کے نام سے جو یہ پندرہ بیس کی محنت ہے یہ کافی نہیں ہے ہمارے ساتھی ڈھائی گھنٹے گھڑی دیکھ کر لگاوے ان شاء اللہ اس کے ذریعے سے ساری چیزیں قابو میں پانچ امال میں جیسے انگوٹھا اہمیت رکھتا ہے ایسے ڈھائی گھنٹے میں دوستوں بھائیوں ہمارے ساتھی پورے کریں اپنی مسجدوں میں صبح میں شام میں دوپہر میں جو جس وقت ملتا ہے اس اعتبار سے اپنی جوڑیوں کے ساتھ رہ کر ان ساتھیوں کی ان بھائیوں کی ان ایمان والوں کے پاس رہنا جانا اس سے انشاءاللہ بہت بڑی چیز قابو میں آ جائے سارے تقاضے قابو میں آ جائیں اور اس کی دوسری کمی ہمارے یہاں جو عام طور پر دیکھی جاتی ہے اس سے جاتی کہ ہمارے ہفتے کے تعین کے ساتھ ہمارا ساتھ کی دن محنت کر کے اپنی سروزہ کی جماعت بنا یہ پہلو ہمارے یہاں میرے دوستوں بھائیوں کمزور ہے جیسا مضبوط ہونا چاہیے ویسا مضبوط نہیں ہے ابھی ہمارے وہاں پلیز صاحب نے کسی ضلع کی کارگزاری میں پوچھا کہ تمہاری مسجدیں کتنی کا دوست جماعتیں کتنی بنتی ہیں اتنی اگر مہینے میں ایک جب ایک مسجد سے ایک جماعت بنے تو بھی دو سو جماعتیں بنے ایک سیدھا حساب ہے سیدھا حصہ ہماری پوری تعداد آپ دیکھیں یہ یہ پچھلے دو مہینے میں کتنی تین دن کی جماعتیں ہماری بنی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پورے صوبے کی مسجدیں ہیں اس کو آپ دیکھیں ایک مسجد ایک جماعت ایک مسجد کے اگلے نہیں آئے گا پورے صوبے کے اعتبار یعنی لہٰذا صاحب عبد اللہ فرماتے تھے کسی بھی علاقے کا کام دیکھنا ہے تو اس کے تین دن کی جماعتیں دیکھیں اگر ان کے تین دن تین دن کی جماعتوں کا اوسط برابر ہے سمجھ لو اس ہلکے کا کام بھی بڑھا اگر ٹی کے اندر کمزوری ہے تو دیکھ لو باقی دوسرے ستاج دعوت کے اور بھی کمزور ہو جمنا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے مہینے کے تعلیم کے ساتھ میں محنت کر کے میرے ساتھ تین دن کی جماعت بناؤں اور اپنی مصیبت جماعت میں اور اپنے حلقوں میں اپنے ساتھیوں کی اس کی تفریح دوں کہ یہ بھی اپنے مہینے کی تین دن کی جماعت محنت کر کے بناؤ اچھا تجربہ یہ دیکھا ایک آدمی سال بھر میں تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ ہمارے ساتھ تین لگاتا ہے جب ہمارے سال میں جانے کا چلے میں جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی تشکیل کرنا بھی آتا ہے اس کا قلعہ لگنا بھی ہمارے ساتھ آسان ہوتا ہے ورنہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ چلے کی جماعتوں میں ایسے ہی ساتھی چلتے ہیں جس کے پہلے ماشاء اللہ پابندی سے چلے لگ رہے ہیں آپ حضرات پرچے بیٹھتے ہیں اس کے لیے آپ دیکھیں کریں بہت کم جماعتیں ایسی ہوتی کہ جس میں نئے ساتھی ہوں نئے عموماً ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں چلے لگے ہوئے ہیں چار بجے لگے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا مجمع ایسا ہے ہمارے مسجدوں کے اثرات کے اندر کہ جن کا نظریہ دعوت کے بارے میں کام کا ہے کہ وہ تبلیغ کے کام کو اچھا سمجھتا ہے اچھا کوئی جوڑ اجتماع کرو شریک بھی ہو جاتا ہے کوئی مہمان جمع کر جانے سے احترام کر لیتا ہے خدمت کر لیتا ہے جہاں نکلنے کی بات آئے وہ نہیں نکلتا نہ اس کے گھر میں سے کوئی نکلتا ہے بہت بڑا مجموعہ مسجدوں کے اثرات رہتا ہے میرے عزیز میرے بھائیوں یہ تین دن کے راستے سے اٹھائیس گھنٹے کی محنت کے راستے سے یہ دو چیزیں اگر یہ پانچ عمار کے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئی جیسے ہمارے بڑے ہم کو سمجھاتے ہیں تو انشاءاللہ ہر مسجد سے مہینے مہینے میں جماعتیں بنے یہ وہ مجمع جو استحصال ہے جو کام کو اچھا سمجھنے کا ایک نظریہ رکھتا ہے اس مجمے کا تین دن لگنا اور اس مجمے کا سال میں سلزہ لگنا ان کا لگنا اور ان کے گھروں میں ان کے جوان اولادوں کا کلزلہ لگنا گھر کے افراد سات وقت لگنا یہ ہماری محنت تو سب کے لیے ہے یہ تھوڑی یہ گھر میں چار بھائی ہے لگاتا ہے اور کسی کو وصول کرتے رہے باقی چیز کو کاروبار پر چھوڑ دے ضرورت ان تینوں کی بھی ہے ایک جا کر آؤ دوسرا اپنی ترقی بنا دوسرا جا کر آؤ کسی ترقی بنا لے یہ تو مصیبت جواب کے حساب میں ہونا چاہیے بھائی یہ ان کی ترقی کے اب تمہاری ترتی ہے وقت ہر گھر میں سے ہر بارش کا میرے بھائی تین دن بھی لگے چلا بھی لگے تین دن بھی لگے چار مہینے بھی لگے وقت کا رہے گا تو اس کے ذریعے سے ان شاء اللہ ایک عمومی ماحول بنے گا کے اندر لوٹ رہی ہے نا اتنی مصیبت جماعت کا عملہ بڑھے گا اور جتنا عملہ بڑھے گا انشاءاللہ اتنے کام کرنے والے ساتھی بڑھیں گے اتنا کام آسان ہوتا جائے گا ورنہ دعوت کے تقاضے کبھی اس کا میرے بھائیوں خاتمہ نہیں ہے اس کی سمت دل خیر نہیں ہے یہ تو روز بڑھتے جائیں گے روز بڑھتے جائیں گے اگر وہی پانچ پچیس آدمی مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں اور انہیں پر سارا کام چلتا رہے گا تو ایک ایک دن یہ بھی آئے گا کہ یہی لوگ تھک کھا کر کے کام کو چھوڑ بیٹھے ہمارے مقصد کہتے ہیں کہ بھائی نیا نیا کا مطلب کیا ہے بھائی جس سے ہم کو کبھی کو جوڑا اس سے تین ایک دن لگانے کے راستے سے جوڑا پہلے دن سے ہم چار مہینے نہیں نکل رہے چلے میں نہیں نکل رہے جس سے بھی ہم کو لگایا کملی کے کام کے اندر اس سے ہمارے پہلے تین دن محبت سے وصول کیے ہوں گی اور تین دن میں نہ جانے ہماری کتنی بھی وصول گی سب جھیل کر برداشت کرنی ہوگی لیکن جب چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اللہ تعالیٰ نے اس کام کی سمجھوں عطا فرمائے ہم کو اس کام کو لے کر چلنے والے بن جائیں اسی طرح ہمارا انداز مجموعہ ہمارے ساتھ چلے گا میرے پاس اس لیے تین دن کی جماعتوں کا اوسط بڑھانے کی ضرورت ہے ہاں اپنے تصویر میں یہ بات لانے اپنے ضلع کے ساتھیوں کو یہ حساب سمجھا دیں بھائی اتنی مسجد ہمارے ہمارے پورے ضلع میں بھائی اتنی ہے ہمارا ریشیا دیکھو ایوریج دیکھو ہمارا اوسط دیکھو یہ تین دن کا اوسط کتنا آ رہا ہے پتا چل جائے گا کہ جتنی مسجدیں ہیں اس سے کم کہیں پچاس فیصد ہیں کہیں چالیس فیصد ہیں کہیں ساٹھ فیصد ہیں ہم خود فکر مند بنے اور اپنے ساتھیوں کو فکر مند لانے کی اس کی ضرورت ہے تاکہ تین دن کے ذریعے سے کام کے اندر عموم پیدا اور تین کے ذریعے سے میرے دوستوں بھائیوں محلے کے ہر ایک مسلمان کو تین دن میں لے لیں اور اسی کے ذریعے سے آگے کر کے چار مہینے کے ساتھی ملیں ملیں اپنے گشتوں میں میرے بھائیوں دو نمازوں کا بیچ کا پورا وقت پاری کر کے ہم خود حاضر رہیں کیسا بھی پکاتا ہو اپنے تقاضے کو آگے پیچھے کریں اپنی مسجد میں گش کے دن ہمارا پرانے دن پورا رکھا تھا اپنے گش کے دن اپنی مسجد میں ہونا چاہیے وہ گز کے دن دوسرا کوئی تقاضا نہیں عمومی گشت بہت بڑی چیز ہے دنیا میں جتنی تبلیغ پھیلی ہے وہ گش کے ذریعے سے پھیلی بیانوں سے نہیں پھیلی وہ گشتوں کی محنت کے ذریعے سے کہ لوگوں کو سمجھانا لوگوں کو لوگوں کو بچوں کے راستے سے قریب کرنا شروع میں جب رواق کی جماعتیں چلتی تھی آپ بھی وہ بڑے بوڑھے لوگ ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں جماعتوں نے کیسے کام کیا اکثر علاقے ہمارے غیر معلوم علاقے تھے لوگ پبلک کو نہیں جانتے تھے بدت کی طرف میدان تھا لوگوں کا لیکن جو سمجھے ہوئے تھے وہ جماعتوں کو لے کر گشت کرتے تھے اور جماعتوں کے ذریعے سے ماشاءاللہ لوگوں کے ذہن بنانا اور لوگوں کو قریب کرنا لوگ چاہے کیسا بھی سلوک کرے کتنے ہی بدتمیزی سے پیش آئے پہلے اس کو جھیل لینا برداشت کر لینا اللہ کا فضل ہے آج وہ ماحول نہیں ہے شروع میں لوگوں نے عمومی گشتوں میں بدتمیزیاں لوگوں کی جھیلی گاڑیاں جھیلی گپے جھیلے جب جانے کے بعد میرے بھائیوں کے علاقوں کے اندر ماحول بنا دیا یہ عمومی گشت کے ذریعے سے یہ چیزیں قابو میں آتی ہیں عمومی گشت میں ہماری خود کیا ہاں، ہماری دکان اندر ہونی چاہیے ہماری رکشا ہے بند ہونی چاہیے پنکھا ہے بند ہونی چاہیے فیری لائن ہماری بند ہونی چاہیے ہم اپنی جاب سے جلدی آنے والے بننے چاہیے ہماری حاضری میرے تو بھائی ہماری مسجد جماعت کے لیے نمونہ ہے سزائے اگر قیام ہو گئے نماز دس میں روانہ ہو گئی اذان ہونے کی آدھا گھنٹہ بات اس لیے ہماری مسجد کے اندر اینٹری ہوتی ہے ساتھی کہیں گے کچھ بھی نہیں سمجھ میں سب ہے کہ کرسی میں بیٹھ کر عمومی گز کو سمجھانا الگ بات ہے اور شرکت الگ چیز ہے اگر یہ کسی اہمیت والی چیز ہوتی جو کرسی میں بیٹھ کر یہ سمجھاتے ہیں تو یہ خود مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ یہاں پڑھتے اثر یہاں پڑھتے اس سے میرا عزیز میرے بھائیوں یہ بنیادی چیزیں ہیں ہم سب اس کی پابندی کریں ہماری تھوڑی سی غفلت کی بنیاد پر چپ کی بنیاد پر بہت بڑا سرمایہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس سے ہمارے ساتھی بھائی کا اہتمام کریں اپنے بچوں کا اہتمام کریں اور ایسی اپنے مہینے کا ہفتہ طے کر اپنی خود کی جماعت بنا نئے نئے لوگوں کی تشکیل کرے ہمارے ساتھ میں نئے نئے لوگ ہونے چاہیے آپ یہ سوچیں کہ کون آدمی محلے میں ایسا جس کا آپ کو تین دن نہیں لگا کون آدمی ایسا ہے جو ہماری عزت میں کم آتا ہے ہاں مستقل اس کے لیے آپ بھی ٹہل کرتے کہ محنت سے وقت نکالے دن میں رات میں وقت نکال کر اس کے پاس پہنچ اور اس کے ساتھ دکان پر آفس پر گھر پر وہ بازار میں جہاں بھی جائے اس کی بیٹھک کرتی اس کو سمجھا کر اس کی تشکیل اپنے ساتھ زندگی کی نئے نئے لوگوں کو لے کر دیکھو ان شاء اللہ مسجدوں کے اندر نمازوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی تعدادیوں کا مسجد میں نمازوں کی تعداد کا جو پر مسلمانوں کے معاملوں میں جو فیصد ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے کیوں وجہ یہی ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر نماز کی عظمت نہیں عظمت اس لیے نہیں کہ عظمت کی باتیں اس نے سنی نہیں تین دن اللہ کے راستے میں نکل کر یا فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر نماز کے فضائل کو سنے گا پندرہ نمازیں ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ پریکٹیکل پڑے گا اور حلقوں میں فضائل کو سنے گا اور جب واپسی کے موقع پر ہاں واپسی کے موقع پر تین دن کی واپسی کے موقع پر اس کو تردید دی جائے گی کہ بھائی پانچ وقت کی نماز کا پورا اہتمام ہونا چاہیے تو انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ آہستہ اسی ہفتے میں نئے نئے نمازی مسجدوں کے اندر آئے گا وہ مسئلہ جو دماغ پر اکتفا کرتا ہے وہ ان شاء اللہ دو نماز پر پھر تین پر پھر چار پر آہستہ آہستہ پانچ پانچ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنے ابھی کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی سے ہاں اصل جو چیز ہے ان کو لے کر چلتا چلنا اور ان کی ذہن سازی کرنا ان پر محنت کرنا اس سے ایسے نئے نئے لوگوں کو محلوں میں تلاش کیا جائے ہے حضرات اپنے اپنے حلقوں میں مسجدوں میں معروف ہے آپ چلے کے لیے نام آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ تو بغیر تشکیل کے جڑ جائیں گے کہ جو ہر سال اپنا پابندی سے چلہ لگاتے ہی رہتے ہیں تین دن آپ چلیں گے تو ایسے جڑی ہی جائیں گے جو اپنا اللہ تین دن لگانا چاہتے ہیں ہمیں سن کو کرنا جن کے چلے نہیں لگتے ہمیں سن کو کرنا جن کے تین دن نہیں لگتے ان پر محنت کرنا ان کی محبت سے پیار سے سردی سے ہمت سے ذہن بنا کر ایسے آدمی بھی چلا پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ان کے ذریعے سے کام کے اندر بڑی قوت ملے ان نئے نئے لوگوں سے میرے دوستوں بھائیوں ہماری مسجد کا اطراف کے اندر پورا ایک ماحول ہو جائے ورنہ ہوگا یہی ٹھیک ہے تین دن کی جماعت چلی جائے گی لیکن سب پرانے ہوں گے سب وقت لگے ہوئے ہوں گے چلے کی جماعت چلی جائے گی سب چلے والے چار مہینے والے اس کے اندر ہوں گے جو فائدہ ہونا چاہیے ہمارے چلے کے ذریعے سے ہمارے تین دن کے ذریعے سے نئے مسلمانوں کو نہیں ہو سکے گا وہ بھی دیکھیں گے آپ کہ آپ جماعت سے گئے آئے تین دن گئے آئے آپ کو جماعت سے نکلتے مساور بھی کرنا سب دعا کرنا ایسا دعا کرنا ایسا دعا کرنا آپ چاہ رہے میں آپ سے دعا کی درخواست کرے پہنچیں لیکن محنت تو ہونے کی وجہ سے وہ مجموعہ ہمارے پاس نہیں جڑ پائے اس لیے ہو کیا رجحان ہے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی والوں میں چل جائے وہی مجمع نکلتا ہے اور یہ دیکھنا ہے تو ہم اپنے اپنے پچھلے سالوں کی پانچ چھ سالوں کی سالانہ کام گزاریا دیکھ لیں چلے کی جماعت اگلے سال کتنی تھی اس سال کتنی بڑی تین سال کی جماعت پچھلے سال کتنی تھی اس سال کتنی بڑی چار مہینے کی جماعت کو سال کتنی تھی آپ دیکھ لیں دو پانچ جماعتوں سے زیادہ کوئی فرق نہیں وجہ یہی ہے کہ کبھی کبھی والوں میں چل رہی چلے وہی نکلتے ہیں جو چلا نکلتے ہیں تین دن وہی جاتے ہیں تو تین دن جاتے ہیں دس دن وہی جاتے ہیں تو بہت سے جھکتے ہیں اللہ کام سب کا ہے ہماری محنت سب کے لیے ہم لوگ مطلب کے لیے سب کو اس پہ جوڑنا ہے سب کو اس پہ لانا ہے یہ ہوگا اس وقت جب میرے دوستوں بھائیوں مقامی کام کے اندر یہ جو دو تین چیزیں ہیں ہماری ڈھائی گھنٹے اور تین دن اس راستے کے ذریعے سے اس نئے مجمے کو کور کرنے کی ہم آپ محنت کریں اس سے میرے دوستوں بھائیوں اس سلسلے میں ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے تنقید میں یہ چیز لانے کی ضرورت ہے اور تنقیدوں میں لانے کے بعد اپنے حلقوں میں اور اپنی مسجدوں میں اس کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس پڑھتے آتے ہیں چار چار مہینے کی چلے کی جماعتوں کے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے نئے شادی اس لیے ذرا اپنے دل پر لے کر ہمارے ساتھ فکر کریں گے ان شاء اللہ یہ چیز بہت جلدی ان شاء اللہ کے اندر آ جائے اللہ تعالیٰ ہم کو نارمل بھی دہی